بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی اسمانوں ہے اور زمیں اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹینی سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھا لی بے شک وہ اپنجان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے